انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھا دی کہ بھائی ایسا کرو گے دنیا میں بھی کامیابیاں پاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے صحابہ کرام تابعین تبا تابعین صرف الصالحین نے پچھلے چودہ سو سال سے اس پر عمل کر کے دکھایا تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی ان اخلاق پر اس دین اسلام پر عمل کیا اللہ رب العزت نے اس کو اسی دنیا میں ہی جو ہے عزتیں عطا فرمائی کامیابیاں عطا فرمائی اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے عزت والے ہوں گے سبحان اللہ آج اسی کڑی کا ایک عنوان آگے چلائیں گے الحمد ہم مختلف عنوانات پر بات کر چکے ہیں آج کا عنوان توازو ہے توازو کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لاش ہے اور ہیچ سمجھے بہت سارے لوگ تو بس اسی بات سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں جب کہا جائے کہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھو لاشا سمجھو بعض اقوام تو اسی بار یہ تانہ دے دیتی ہیں کہ بھئی یہ تو انفیریٹی کمپلیکس کریٹ کرنے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھا جائے لیکن یہی تو خوبی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ معیار مقرر کر دیے نئی سوچ کے انداز بدل دیے اور یہی فرق مسلمان اور ایک کافر میں ہوتا ہے کہ مسلمان کی سوچ مختلف ہوتی ہے مثلا کافر کی سوچ تو دنیا تک محدود ہوتی ہے وہ دنیا کی کامیابیوں کو صرف چاہتا ہے اور مسلمان آخرت کی کامیابیوں پر نظر رکھتا ہے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ آخرت میں کامیاب جائے کافر سوچتا ہے آخرت کس نے دیکھی ہے آج مزہ کر لو آج کامیابیاں حاصل کر لو جو آج چمک دمک ہوتی ہے اسی پر اس کی نظر ہوتی ہے اور بس اسی کو وہ حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے اسی کام میں وہ لگا رہتا ہے افسوس کہ دیکھا دیکھی آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر بھی یہی حال طاری ہو گیا اسی لیے ان عنوانات پر بات کی جاتی ہے تاکہ سوچ بدل جائے مسلمانوں اپنی سوچ کو بدل لو توازو کہتے ہیں کہ خود کو لاش ہے ہیچ سمجھا جائے اور صلاحیتوں کو ذاتی نہ سمجھا جائے بلکہ اس بات کا یقین کامل ہو کہ یہ تمام صلاحیتیں پروردگار کی دی ہوئی ہیں تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے جو بقا کا سامان ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے پھر تمہاری صلاحیتیں بھی اللہ رب العزت کی ہی بنائی ہوئی ہیں بس ہم اس بات سمجھتے نہیں ہیں جب ذرا سا کوئی کامیابی آ جائے اپنی محنت یاد آ جاتی ہے نہیں خیال آتا کہ اللہ رب العزت نے تمام حالات کو قائم رکھا ہوا ہے کہ کوئی چار پیسے کما لیتا ہے اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھ لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میری کامیابی کا راز میری محنت ہے یا پھر جو ہے میری دکان ایسی جگہ پر بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر رش ہوتا ہے کارنر والی جگہ ہے یا میں مال اتنا عمدہ بیچتا ہوں کہ جناب اس لیے جو ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں یا پھر مجھے سیلز کی جو ہے وہ ہے لوگ آتے ہیں میں ایسی بات کرتا ہوں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ مال کو خرید لیتے ہیں مجھے خوب منافع ہوتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں تجھے بھی عقل دی ہے تجھے صحت دی ہے تجھے دکان بنانے کی صلاحیت دی ہے تیرے پاس جو لوگ آتے ہیں تو ان کو گھر سے تو نہیں لے کر آتا وہاں سے بھی تو کوئی اٹھا کے ان کو تیرے گھر تیری دکان تک لے کر آتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے قائم دائم کی ہوئی ہیں یہ کیسے ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ہے اس لیے جو ہے پہلے لوگ برکت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اپنے باتوں کو وہ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے بس اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے آج کہنے میں تو لوگ اپنے آپ کو بڑا خاکسار کہتے ہیں کہتے ہیں جی میں کون ہوں جی بڑا خاکسار ہوں نیاز مند ہوں ذرا بے مقدار ہوں تو حقیقت میں اندر اندر دل میں سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا کمال ہوں اور مجھے سمجھے اور میری طرف متوجہ ہوں ایسے الفاظ بول کر لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں تو اپنی بڑھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں زبانی کلامی خاکسار بن رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو کیسے دھوکہ دیں گے پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب کوئی ان کی بد تعریفی کر دے کوئی بعد ان کے خلاف مرضی کہہ لے پھر پتا چلے گا کتنے خاکسار ہیں کتنے نیاز مند ہیں پھر معلوم ہوگا ان کی اصل حقیقت کیا ہے پھر جوش آئے گا پھر انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر اپنی صلاحیتوں کی فکر لاحق ہو جائے گی اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ یعنی کسی کے ذلیل کرنے پر یہ بندہ یہ سمجھے کہ ہاں کوئی بات نہیں ذلت اور عزت اللہ کی دی ہوئی چیز ہے اگر اس نے ایسا کہہ دیا اس کی اپنی ناسمجھداری ہے کہنے سے ہو تھوڑی جاتا ہے اگر وہ اس بات کو حجم کر جائے تو ہم کہیں گے واقعی بڑا توازو ہے اس سے بڑا درجہ توازوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی تعریفیں کرے اس کے منہ پر اور پھر بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے اور اس کی برائیوں اس کی اچھائیاں کہنے پر وہ پھر جو ہے پھول نہ جائے کہتے ہیں نا جیسے غبارہ پھول جاتا ہے اندر ہوتی تو صرف ہوا ہے غبارہ چھوٹا سا پتلا سا ہوتا ہے لیکن جب اس کا جاتا ہے تو بڑا سارا ہبارا بن جاتا ہے دیکھنے والوں کو بڑی ساری چیز نظر آتی ہے ایک سوئی مارے تو ہوا نکل جاتی ہے اور وہی پھر لب لبا سا ہبارا جو ہے بن جاتا ہے مطلب کیا ہے کہ اندر سب سے ہوا ہی ہوا ہوتی ہے تو ایسی کیفیت کیا ہو جانا کہ انسان کو اپنی برائی یا تعریف برابر ہو جائے یہ توازوں کا اعلیٰ درجہ ہے تب ایسا ممکن نہیں کیونکہ یہ تو اچھائی اور برائی اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے انسان کی جو فیلنگز ہیں وہ تو غیر اختیاری چیز ہے وہ تو خود بخود ہو جاتی ہیں کسی نے گالی دی تو صاف ظاہر ہے انسان کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی کسی نے کوئی اس کو بری بات ایسی کہہ دی تو تکلیف ہوگی اگر کسی نے اس کی تعریفیں کی اور تو اس کو اس تعریفوں سے خوشی ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اب اس خوشی اور غمی کی کیفیت میں اس پریشانی کے عالم میں یہ بندہ شریعت کے حدود سے باہر نکلتا ہے یا پھر حدود کے اندر رہتا ہے یہ ہے اصل بات دیکھنے والی کہ جناب اب کسی نے کہ اس کو برا کہا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا ہے نا یعنی کیا مطلب میں تو ایسا گد مچاؤں گا کہ توبہ توبہ کوئی ایسا مثال پہلے موجود نہیں ہوگی تو مطلب کیا کہ شریعت کی حدود سے باہر نکل گیا کسی نے ذرا سی تعریف کر دی تو اب جناب اس کو خوشی اتنی ہوئی یہ اپنے آپ کو ہی اتنا بڑا سمجھنے لگ گیا کہ اس کو یہ خیال رہا کہ بھائی اللہ کے بنائے ہوئے کچھ ضابطے بھی ہیں اب یہ ہر جگہ اپنی بڑھائی جو ہے مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو ہے جب اس نے اپنے آپ کو حدود سے نکال دیا میری یعنی شریعت کا مکلف نہ رہا تو بس سمجھ لیں کہ اس نے بربادی کی اپنی جن دو اشخاص میں توازو ہوگا ان میں اتفاقی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کے اندر جو ہے مٹنے کا جذبہ ہے دونوں ایک دوسرے کے طرف جو ہے وہ جھک رہے ہوتے ہیں اور توازو والے بندے کے اندر ایک جذب اور کشش ہوتا ہے لہذا یہ دونوں جب ایک دوسرے کو کشش کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے اگر کبھی کسی نے کوئی جاتی والی بات کہہ بھی دی تو کوئی بات نہیں توازو کی وجہ سے اب یہ ان کے اندر جو ہے محبت قائم رہے گی آپ خود سوچیں ایک گھر کے اندر رہتے ہیں ساس اور بہو کا رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے اب ان دونوں کے اندر اگر تواز وہ موجود ہوگا دونوں سوچیں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں وہ میری ماں کی طرح ہے اور وہ سوچے گی کہ بھائی یہ میری بیٹی کی طرح ہے بیٹیاں بھی تو غلطی کرتی ہیں وہ کہے گی ماں بھی تو ڈانٹتی ہے اب دونوں میں توازو ہو گیا دونوں میں جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت کبھی اگر ساس نے کوئی بات کہہ دی بیٹا نمک زیادہ ڈال دیا تم نے کھانے کے اندر تو وہ کہے گی کوئی بات نہیں امی نے کہہ دیا ہے تو کیا ہو گیا ہاں واقعی غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے تو اب توازو تھا اس لیے جو ہے بات آئی گئی ہو گئی اور اگر توازو نہیں ہوگا تو بس اسی بات سے بس اس بیٹی کا جو ہے طبیعت خراب موڈ بگڑ گیا خامد آئے گا تمہاری امی تو بس مجھ پر بند ہی کرتی رہتی ہے ہر وقت بس لڑتی رہتی ہے ایک لڑک ہی تھوڑا سا زیادہ پڑ گیا کیا ایسا ہو گیا بس جناب شیطان کو موقع ملا اب توازو نہ ہونے کی وجہ سے یہ بگڑ گیا معاملہ تو اگر آپ یہی سوچے دو آدمی ایک دکان پر آپس میں پٹنر ہیں ان سے اونچ نیچ ہو گئی ایک آدمی سے کوئی معاملہ جو ہے کاروبار میں گھاٹے والا ہو گیا دوسرے آدمی میں توازو تھی اس نے سوچا کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا مجھ سے بھی تو ہو سکتا تھا لیکن اگر توازو نہیں ہوگا تو یہ کشش نہیں ہوگی تو آپ یوں سوچیں کہ یہ توازو کتنی اچھی سفت ہے اگر یہ تمام لوگوں میں ہو کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری مثالیں تو پیش کر نہیں سکتا آپ خود بیٹھ کر اس کو اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر اس کو لگا کر دیکھتے چلے چلے جائیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مٹا لیں گے تو پھر پورا کا پورا معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے گا پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو جائے گا خاندان آپس میں جڑ جائیں گے محبت پیار میاں بیوی کا آپس میں محبت پیار حامد چاہتا ہے کہ میری چلے بیوی چاہتی ہے کہ ہاں ہاں میرے اوپر یہ جو ہے تعینات ہو گیا اسی طرح جو ہے کرتے کرتے حتیٰ کہ ماں باپ اور اولاد میں بھی نفرتیں ہو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو یہ خواہش ہوتی ہے میری مرضی چلے میری بات کو مانا جائے توازو نہ ہونے کی وجہ سے سارا معاشرہ بکھر جاتا ہے لوگ اکیلے اکیلے ہو جاتے ہیں تنہا بیٹھے ہوتے ہیں ساری زندگی ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں توازوں کو پیدا کرنا چاہیے اس سے خوبصورت معاشرہ پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے کتنے پیارے الفاظ میں سمجھا دیا یا ایس اے انسانوں سب انسانوں کو خطاب کر دیا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ اجمی ہے گورا ہے کالا ہے کوئی بھی ہے سب کو کہہ دیا یا ایوہ الناس انت الفقراء انتم اللہ تم سب اللہ کے سمے محتاج ہو اللہ کے منگتے ہو سوچو تمہارا وجود ہی نہیں تھا اللہ نے تمہیں وجود عطا کیا جب تم پیدا ہوئے نہ تم اپنے آپ کھا سکتے تھے نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتے تھے نہ جسم پر لباس ڈال سکتے تھے تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اللہ نے تمام انتظامات کیے تم محتاج تھے اس وقت پھر اللہ نے تمہیں کچھ طاقت دے دی تم جوان ہو گئے تم اللہ کو بھول گئے پھر بھی تم دیکھو تو ایک وقت آتا ہے بوڑھا آدمی پھر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اللہ دکھاتا ہے تیری ابتدا بھی لاغر تھی تیری انتہا بھی لاغر ہے تو بیچ میں چند انسانوں کی وجہ سے اپنے اعمال نامے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے انت من فکرا تم سب منگتے محتاج ہو میں اگر تمہیں رزق نہ دوں تم بھوکھے ہو جاؤ گے اگر میں تمہیں صحت نہ دوں تم بیمار ہو جاؤ گے اگر تم تمہیں روزی نہ دوں تم محتاج اور خیرات مانگنے والے ہو جاؤ گے تو جب اللہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے الحمید وہ اللہ رب العزت ہی ذات ہے جو غنی ہے جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اگر ساری کی ساری دنیا جو ہے اس کی عبادت کرنے میں لگ جائے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا وہ تو پہلے سے ہی اتنا بڑا ہے اگر ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے اس کی نافرمان ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ چاہے تو تم سب کو برباد کر دے اور پھر نئے لوگوں کو پیدا فرما دے ان یشا یو کہ وہ تمہیں چاہے تو مٹا دے جیسے اس نے پہلی قوموں کو مٹا دیا ذرا سوچو تو صحیح کتنے کتنے لوگ گزر گئے قوم آج تھی سمود تھی قوم لوت تھی نور علیہ السلام کی قوم تھی سب کے سب برباد ہو گئے انہوں نے نافرمانیاں کی ان کو برباد کر دیا گیا آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے امت محمدی کو اللہ نے بچایا ہوا ہے ورنہ اللہ چاہتے تو ان سب کو بھی برباد کر دیتے اور صرف اور صرف چند لوگ لوگ باقی بچ جاتے اور پھر وہ دوبارہ سے جو ہے انسانیت شروع ہو جاتی لیکن نہیں ایسا نہیں کیا ہاں البتہ نشانیوں کے لیے وہ جو پہلی بربادیاں آتی رہیں اس طرح کی بربادیاں ابھی بھی مختلف جگہوں پر دکھا دی جاتی ہیں کبھی کوئی زلزلہ آ گیا کبھی بھی کوئی ہیریکین یعنی ہوا کی وجہ سے کہیں پر فلڈ آ گیا کہیں پر کچھ اور کہیں پر کچھ بربادیاں ہوتی رہتی ہیں اے انسانوں تم آنکھوں کو کھولو دیکھو ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اللہ الحمید اور وہی اس کو زیب دیتی ہیں یہ ساری تعریفیں تم اپنی گیت مت گاؤ تم اپنی تعریفوں میں مت لگو وہ اگر چاہے جدید کہ وہ لے آئے نئی مخلوق کو جو عبادت گزار ہوگی شکر گزار ہوگی اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل ہے ما ذاہ کا عزیز تو یہ کام کر سکتا ہے تم خود اپنے آپ کو سنبھالو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ایسا کر گزرے اور تم ہی جو ہے محروم ہو جاؤ تم بندے ہو تمہیں بندگی اچھی لگتی ہے تم ہو ہاکی اور نسل بن کر رہو شیطان ہے جو آتش النسل ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کیا ہوتی ہے بھڑکتی ہے شور بچاتی ہے بربادی کرتی ہے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے تو لوگ ڈرتے ہیں حق کا کام کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف جاتی ہے لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتی ہے اور پھر اس کے اندر سے نفع نکلتا ہے پھل پھول اگتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں یہ تو حق کا کام ہوتا ہے ہاکی بنو گے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے لوگ تمہارے اوپر چلے تمہارے سے فائدہ اٹھائیں گے تم تمہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں لیکن تمہارا کام پھل پھول اگانا ہے تم نے تمہارا کام اپنے اوپر چلنے والوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے کاش تم خاکی اور نسل بن جاؤ آتیش اور نسل تو بربادی والی چیز ہوتی ہے خاک تو بلکہ آتش کو بھی بجھا دیتی ہے اگر آگ کے اوپر شرارے جل رہے ہوں اور شور مچا رہے ہوں تم مٹی ڈالو تو وہ آگ مٹ جاتی ہے ایسے بن جاؤ تم <coughs> کتنے اچھے لگو گے تم اگر اس طرح سے زندگی کو گزارو گے آگ جو ہے اوپر اٹھتی ہے اس میں اجب ہوتا ہے تکبر والی کیفیت ہوتی ہے وہ اس لیے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے اگر خاک بھی اسی طرح اوپر کی طرف اٹھنے لگے گی یعنی اگر آپ دیکھیں یہ خاک اچھل کر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے انسان فوراً ان کو جھاڑ دیتا ہے کسی کے چہرے پر اگر مٹی لگی ہوئی ہو فوراً دھو دیتا ہے اور لوگ بھی اس کو بتاتے ہیں جناب آپ کے تو کپڑے میلے ہو گئے مٹی لگ گئی ہے فوراً آپ اس کو جھاڑ دیجئے تو اچھا نہیں لگتا یعنی یوں سمجھے خاک جب بھی اوپر اچھلتی ہے اچھی نہیں لگتی اب یہی باتیں ہی تو اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ بھائی اپنی میں کو مٹا لو اپنے اخلاق کو درست کر لو یہ جو تم آرٹیفیشیل نسل بن کر اچھل اچھل کے دکھاتے ہو یہ کرنا بند کر دو ہاں بن جاؤ تو بھلا اس سے کون سی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کیا اپنے اندر سے اجب تکبر ایسی بیماریاں صحابہ کرام اور صرف صالحین نے ختم نہیں کی کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں تھیں پورا تاریخ اسلام صوفیہ کرام سے بھرا ہوا ہے پھر یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ ان چیزوں سے اچھا ہوتا ہے اخلاق پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان کے اندر ہوں قیامت کے دن وہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا اور اگر کچھ اخلاق کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو محلقات کرتے ہیں یعنی ہلاک کر دینے والی چیزیں اور وہ اگر ایسا اخلاق اس کے اندر ہو تو قیامت کے دن وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے جاب مر دلفت ہی اجب جو ہے وہ تو ایک بری چیز ہے اپنی آپ کو پسند کرنا اپنی تعریفیں کرنا اپنے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا پھر اس سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا یہ سب عجب اور تکبر کی باتیں ہیں اس سے تو انسان کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی کریم ہے <coughs> اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا راستہ آج ہی رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ عبادت میں رکھ دیتے تو ہم تو عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بہت ہیں ہم تو اس طریقے سے عبادت کر ہی نہیں سکتے ہم تو بندے ہیں بس بندوں کو بندگی ہی آنی چاہیے اگر ہم بندگی اختیار کریں گے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی آج تو بس ہم اپنے ہی گیت گاتے پھرتے ہیں کس تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ <coughs> اگر کوئی عمل کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کو چھپا لیتے ہیں لوگوں کے اوپر بھی ظاہر نہیں کرتے بتاتے بھی نہیں کہ جی میرے اندر یہ اچھے اچھے اعمال ہیں یہ اچھے کام میں نے کیے ہیں میں نے ہی مسجد بنوائی ہے میں ہی مدرسے کا مالک ہوں میں فلا ہوں میں نے یہ کتاب لکھی وہ کیا وہ کیا زندگی میں بڑے بڑے کام کیے نہیں نہیں بلکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بتا دیتے ہیں بھائی مسجد بنانی ہے میں بھی حصہ لے رہا ہوں آؤ تم بھی ساتھ مل جاؤ تاکہ ہم مسجد بنائیں اور پھر اس میں عبادت کریں ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کیا ہی نہیں ہوتا صرف ارادہ کیا ہوتا ہے سوچا ہوتا ہے کہ جی میں کتاب لکھوں کوئی بھلے کی باتیں لکھوں اخلاق حمیدہ پر کتاب لکھنی ہے جی لوگوں کو بتاؤ ابھی صرف سوچ ہی ہوتی ہے تشہیر شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جناب میرا ارادہ ہے کتاب لکھنے کا میرا ارادہ ہے نیک کام کرنے کا بس لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور معلوم ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی اس کام کو کرنے کی افسوس کہ ہم تو نفس کو ہمارا کیا بولے ہوگا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے ہم تو اپنی نظر میں بادشاہ بنے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ بس کسی نے روک ٹوک کر دیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں جی میں تو اپنی ہی مرضی کروں گا کسی نے کہہ دیا بھائی تم جو ہے اپنی اصلاح کروا لو ماں باپ کی بات کو مان لو استاد کی اور پیر کی بات کو مان لو او جناب میں تو اپنی مرضی کروں گا کروں گا تو وہی جو میرا جی چاہتا ہے بس یہ باتیں ہوتی ہیں ان کی آپ ذرا دیکھیں جب کوئی شادی بیاہ اور ایسے موقع آتے ہیں پھر یہ اپنی من مرضی کیسے چلاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب جی شریعت کی بات نہیں کرو ہمارے سامنے بھائی یہ تو بری بات ہے آپ نے یہ کیا گانا بجانا شروع کر دیا اور یہ جی خوشی کا موقع ہے اب ہم اپنے شوق پورے کریں گے اب ہم جناب <clears throat> اپنی من مرضی کریں گے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ اپنے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ میرے اندر بڑا توجہ ہے میں بڑا متحمل مزاج ہوں میں تو ناراض نہیں ہوتا جو ہے بہت ہی اچھا ہوں حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی حالات ہی سارے سازگار ہے بیوی بچے ملازم تابدار دار ہیں تو حل فہمی کس بات کی ہو جو کہتا ہوں وہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے مجھ میں توازن ہے میں بڑا اچھا ہوں ذرا کوئی اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو پھر دیکھیں کہ کس طرح منمانی کرتا ہے ہے نا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی ورنہ تو یہ اپنے نظر میں خود ہی بڑا نیک اور ولی کامل بنا ہوتا ہے کہ بھائی اس وقت دیکھیں جب ذرا بیوی نے الٹی سیدھی کو فرمائش کر دی کوئی بات ایسی کہہ دی وہ اللہ کی بندی سارا زندگی تیرے لیے اچھے اچھے کام کرتی رہی تیرا خیال رکھتی رہی کتنے ناگوار لمحات تھے جب اس نے تیری بات کو مان لیا آج اگر اس نے تجھ کو تھوڑا سا ناگوار حالات میں دو چار کر دیا اس کا بھائی آ گیا اس نے آ کے الٹی سیدھی بات سامنے کہہ دی اب تو صبر کر گیا کہ کوئی بات نہیں یہ تو میری کتنی پیاری بیوی ہے اس یہ بھی مجبور ہے ادھر سے بھائی ہے ادھر سے خاون ہے اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ بھی گیا ہے <clears throat> چلو چھوڑو لیکن نہیں اس وقت جو ہے اس کے ماں باپ اور اس کا سارا خاندان اس وقت جو ہے یہ سارا کا سارا دن کر اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تیرے تو سارے گھر والے یہ ہیں اب پتا چلا کہ توازو کدھر چلا گیا میرے بھائی زندگی کو ابھی سے سنبھالو اس سے پہلے کہ موت آ جائے یہ شیطان کا قصہ اللہ رب العزت نے بلا وجہ نہیں سنا دیا تو میں کالا ما ما کا اللہ تشدد امر تو کا کہ اس کو ہم اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے امر تو کا کہ جب میں نے تجھ کو حکم کیا تو اللہ رب العزت نے ما کالا اد امر تو کا کہ جب میں نے تجھے حکم کیا ما منا کا اللہ تسجد کہ تجھے کس نے منع کیا کہ تو سن لگا کرے ذرا سوچو تو صحیح اللہ رب الگ فرما رہے ہیں بھائی جب تیرے پروردگار نے حکم کیا تو تجھے کس نے کہا کہ تو سجدہ نہ کر جب اللہ نے شریعت مقرر کر دی تو تو بندہ ہو کر کیسے تو ہمت کرتا ہے اس کو توڑنے کی تجھے اس بات کا خیال کیسے آتا ہے تو شیطان نے کیا اس وقت شراب پی ہوئی تھی وہ مدہوش تھا یا اس کو کسی اور شیطان نے گرگلا دیا کیونکہ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیں شیطان نے گرہلا دیا تھا یا پھر سیاستدانوں پر الزام لگا دیتے ہیں اور یہ ساری دنیا کی خرابی تو سیاستدان ہی کرتے پھرتے ہیں حالات بس انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں جو بھی کوئی بات ہو سیاستدانوں کی بس شامت آ جاتی ہے اپنا نام نہیں لیتے ابھی ہم بھی گناہ کرتے ہیں جب کسی دفتر میں جاتے ہیں کام اٹکتا ہے تو رشوت تو ہم ہی لے رہے ہوتے ہیں اگر کسی جگہ پر کوئی بات ہو تو ہم ہی آگے بڑھ بڑھ کے گناہوں کے لیے آگے ہو رہے ہوتے ہیں سیاستدان خود تھوڑی سیاستدان بن جاتے ہیں ہم ہی جا کے ان کو ووٹ دے دے کے بناتے ہیں تو بھائی دوسروں کو الزام دینا آسان تو یا تو شیطان کے اوپر بات چلی گئی یا پھر سیاستدانوں پر بات چلی گئی ہم نکل گئے بیچ میں لیکن یہ بتاؤ کہ جب شیطان نے اللہ رب العزت الز نہیں مانی تو کیا اس نے شراب پی ہوئی تھی یا اس وقت کوئی اور شیطان موجود تھا نہیں بلکہ شیطان کو اس وقت میں تکبر تھا اس کو تکبر کا نشہ چلا ہوا تھا وہ کہتا تھا اللہ خیر ہوں کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں مار نار ہلکتا من دین میں جو ہے آتش نسل ہوں اوپر کو اڑتا ہوں میں تو بڑی خاصیتوں والا ہوں اور اللہ آپ نے اس کو گندی مٹی سے بنایا ہے یہ تو کیچڑ سے بنایا ہے اللہ کے حکم کو بھول گیا اپنی میں اور اس کے اندر آ گئی تو سے ملائکہ تھا پوری زمین کے چپے چپے پر عبادت کرتا تھا اللہ ناراض ہو گئے شیطان رجیم بن گیا فخرج منها فإنك رجیم دفع دور نکل جا یہاں سے یہاں سے چلا جا تجھے اللہ نے مردود کر دیا دیکھو جو بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا میں کچھ چیز ہوں ہے نا اور پھر یوں اپنے گیت گاتا ہے انا خیر ہو والی تو پھر وہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کو حقیر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کے لیے بھائی دعا کیا کرو کہ اللہ معاف کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم برباد ہو جائیں <clears throat> یہ آج ہی اللہ کو پسند ہے اور جو ہے بڑا پن صرف اللہ کا ہے اللہ اکبر باقی ہم سب انتم فکرا منگتے محتاج ہیں محتاج بن کے رہو اللہ سے مانگا کرو اونچ نیچ ہو جائے کوئی بات نہیں دنیا ہے عارضی ہے سفر کر رہے ہیں گزر جائے گا آخرت کامیابی والی ہو جائے بات بن جائے گی آجی کی چند مثالیں سن لو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے بڑوں میں کیسے اختیار کی تھی سوچو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اول اسلام قبول کرنے والی شخصیت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول اور اس کے ساتھ آپ خلیفہ راشد اشرا مبشرہ میں آپ کا ذکر محبوب عالم کی زبانی بے شمار بار جنت ہونے کا خوشخبریاں سن لی لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں کاپ اٹھتے ہیں رو پڑتے ہیں اور کہتے تھے میری ماں نے کاش مجھے جمع ہی نہ ہوتا میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کوئی پرندہ ہوتا کاش گھاس کا کوئی تنکا ہی ہوتا جسے کوئی جانور ہی کھا لیتا یہ تھی بے نفسی یہ تھی خشیت الہی اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا جب اپنے بارے میں سوچتے تھے تو لگتا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحابہ میں پہلے نمبر پر والے اللہ کے پیارے حبیب ایسے شخصیت کے بارے میں فرماتے تھے من اراد ان ينظر الى اگر کسی کا ارادہ ہو اور وہ دیکھنا چاہے الا میتی یمشی علا وجہ عرضی ایسی میت کو دیکھے کہ جو چلتی پھرتی ہے زمین کے اوپر دیکھنے کا کسی کا ارادہ ہو اس کو کیا چاہیے فاضر الا ابن ابی خافہ تو وہ پھر دیکھ لے ابن ابی خافا کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق کو دیکھ لے عاشقوں کے سردار کو دیکھ لے کہ یہ ان کے اندر مائیت خاصا والے لوگوں کو دیکھ لے ان انمانہ جن کو بشارتیں دی گئیں ان کو دیکھ لے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو مٹا دیا اپنے نام و نشان کو مٹا دیا اپنے مال کو قربان کر دیا سونے چاندی کے ڈھیر ان کے سامنے مٹی ہو گئے انہوں نے اللہ رسول اللہ کے ساتھ سودا کر لیا دنیا کے بدلے آخرت کو قبول کر لیا اب ایسے لوگوں کا جو ہے اگر تم نے زیارت کرنی ہو تو کتابوں سے پڑھ لو ان کے قصے کہانیاں تمہیں پتہ چل جائیں گی کہ سبحان اللہ ان کے اندر کتنے نفسی تھی دوسری مثال <clears throat> سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کیسی شخصیت تھی اسلام سے پہلے کیسے زور انسان تھے لوگ تھرا جاتے تھے کافروں کی جماعت جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ان کی تلوار کی کاٹ کیسی تھی صاحب مکہ ان سے جو ہے کاٹتا تھا تم ذرا سوچو تو صحیح نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے تھے تو کافر بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے کو جو ہے ہم قتل کریں تو کیسے کریں مشورے ہو رہے ہیں سب جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں مجدی شیخ شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا وہاں پر ان کو مشورے دے رہا ہے سارے مل جل کے تلوار نکال کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں تب جا کے اس کام کو کرنے کے بارے میں ہمت کر رہے ہیں ورنہ تو ہمت ہی نہیں ہوتی لیکن <clears throat> عمر بن خطاب کیسی شخصیت ہے بھائی جب دل میں خیال آ گیا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا قصہ ہی نپٹانا ہے تو اکیلے چل پڑے زرا پہنی ہوئی ہے اور جناب تلوار نکالی ہوئی ہے اور چل رہے ہیں کہ آج کا بس جا کے کام نپٹا دینا ہے یعنی قبل از اسلام کتنا ان کے اندر اپنے اندر بڑا پن ہوگا کہ بس اکیلے جا کر اس کام کو نپٹانے چل پڑے ہوں گے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے سوچ کو بدل دیا گیا انداز بدل گئے اب جو ہے کتنی آزی اور انتصاری آ گئی وہ عمر کہاں چلا گیا اب تو نیا آ گیا مدینہ سو رہا ہے عمر جو ہے گلیوں میں چل رہا ہے ہاں، فتوحات ہو رہی ہیں سنتلت کی سنتلتیں جو ہے وہ اسلامی مملکت کے اندر شامل ہو رہی ہیں عمر کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں عام انسانوں والی زندگی گزاری جا رہی ہے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عام آدمی اعتراض کرتا ہے آپ کا جو ہے جبا لمبا کیوں ہے اس کو بتا رہے ہیں میرے بھائی میرا جو ہے جبا اس لیے لمبا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ اس طریقے سے ان کو سمجھانا بتانا اس طریقے سے زندگی کا گزارنا بوڑھی عورت رات کو جو ہے اس کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اما میں آیا ہوں بھائی کس لیے آئے ہو تمہارا پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے گھر کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں ہے کون امیر المومنین اور یہ کام کیا کرنا چاہتا ہے صافائی جھاڑو دینا چاہتا ہے اللہ اکبر کیسی بے نفسی تھی ایک مرتبہ کسی جہاد سے بڑا سارا مال غنیمت آیا قیدی آئے آپ کو خوشی ہوئی لیکن فوراً ہی خیال آیا فکر ہوئی کہ کہیں کوئی نفس کوئی چال نہ چل جائے کوئی اجر میرے دل میں جم جائے فوراً ممبر پر آئے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی قریب آؤ ضروری کوئی بات کہنی ہوگی سب لوگ قریب آ گئے کہنے لگے کہ عمر تو وہی تو ہے جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی کیا مطلب کہ بھائی تم نے اپنا بچپن کو غربت میں گزارا یہ اربوں کے اندر ایک ایب سمجھا جاتا تھا کہ جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی جیسے بعض لوگوں کو ہر وقت گوشت نہیں ملتا عید عید وہ گوشت اکٹھا کرتے ہیں خشک کر لیتے ہیں پھر اگر کھانے کو بھی اتنا نہ ہو تو بس تھوڑا تھوڑا سا خشک گوشت چبا کر اس کا رس چوس کر ایک گوشت کی جو ہے فیلنگ لے لیتے ہیں تاکہ ہم نے بھی گوشت کھایا ہے ورنہ دال چاول پہ اور جو ہے سبزی پہ گزارا چلاتے رہتے ہیں ایسی بات کی کہ نفس کو پامال کر کے رکھ دیا جو سننے والے تھے حیران تھے کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں <clears throat> ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ میرا نفس پامال ہو جائے کہیں اجب نہ آ جائے رات کی تنہائیوں میں پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں اللہ مجعلنی فی عین صغیرہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے فی عین ناسی کبیرہ اور مخلوق کی نظروں میں بڑا بنا دے کیا مطلب کیوں بڑا بنا دے بھائی امیر المومنین تھے ایسے اگر وہ اپنے آپ کو بے نقشی سے رکھتے تو ڈسپلن کیسے مینٹین کرتے اگر کوئی مسجد کا امام ہے تو ایسے ہر وقت بے نقصی میں رہے گا تو امامت کیسے کرے گا لوگوں کو دعوت و ارشاد کے کام کیسے کرے گا اگر اس کا روب نہیں ہوگا تو لوگ اس کی بات کو کیسے مانیں گے استاد ہے پیر ہے اگر وہ بات کو اپنے روب سے نہیں کرے گا تو لوگ انڈسپلنڈ ہو جائیں گے پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا اس لیے دعائیں مانگتے ہیں اندر تو سے تو میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں ہاں اللہ لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی مدد فرماتے ہیں ان کی ایسی شخصیت بنا دیتے ہیں کہ ان کا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اسی طرح تیسری مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سبحان اللہ بچپن میں ہی ایمان لاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت ہوتی ہے آپ نے اپنا داماد بنایا اور خاتون جنت فاطمہ الظہرا کا خامن بنے سید شباد اہل جنہ حسن و حسین کے والد بنے اور آپ کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا آپ باب العلم ہیں خلیفہ راشد ہیں ہجرت کے وقت آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے ہاتھوں سے لکھوایا بدری صحابی ہیں اشرا مبشرہ کے صحابی ہیں جنتی ہونے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مل چکی سبحان اللہ لیکن بے نقشی کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں لوگوں کو جانتے نہیں ہوتے انجان ہیں آئے تو کے جب داخل ہوئے اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اب کیونکہ نئے آدمی ہیں تعارف چاہتے ہیں بھائی پوچھا من انتا حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اب حضرت علی اگر چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ بھائی تم یہاں مدینہ منورہ آئے ہو آنے سے پہلے کی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں ہے ہاں؟ اور تم نے پتا کرنا تھا کہ علی کیسے نظر آتے ہیں اور یہاں تم مدینہ منورہ میں آ گئے ہو اور آ کے پوچھتے ہو من انتا اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ علی کا جو ہے وہ پرسنالٹی کیسی ہے اور وہ علی کیسے ہیں نہیں نہیں بلکہ فرمایا الا رجل راج المسلم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سر ایک انسان ہوں مسلمانوں کے مسلمانوں میں سے تم کس لیے آئے کس کو ملنا چاہتے ہو کیا تمہاری خدمت کروں کیا تم چاہتے ہو دیکھو کیسی بے نفسی کا عالم ہے کس انداز سے جواب دے رہے ہیں یہ نہیں کیا کہ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے اور اس کو ڈانٹ دیتے کہ ادب کے ساتھ آنا چاہیے تھا پوچھ کے آنا چاہیے تھا ہمارے اکادرین نے اس طرح سے زندگی کو گزارا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انہی کے انداز سے گزاریں تب بات بنے گی تب جا کے ہم جو ہے اچھی پرسنالٹی والے چہلائیں گے تب جا کے ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا ایسے نہیں کہ وہ لوگ پوری دنیا میں چھا گئے اور وہ تو کامیاب ہو گئے اور آج ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں ہماری اپنے رشتے داروں سے بھی نہیں بنتی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عجب تکبر ہے ایک حصہ آپ کو سناتے ہیں حضرت بھائی بستانی رحم اللہ کا سلسلہ عالیہ نقش بندیا کے شیخ ہیں <laughs> ایک مرتبہ ایک شہر میں جہاں یہ رہتے تھے کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ بارش ہو جائے کہ ختم ہو جائے اللہ کی رحمت آ جائے لیکن بارش نہیں ہوتی تھی بلا آخر کچھ لوگ جو ہیں کٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ بھی بارش نہیں ہوتی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے کیا وجہ ہو گئی ضرور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ گناگار موجود ہے جس کی وجہ سے یہ رحمت رکی ہوئی ہے بعض لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں تو بس جو ہی یہ الفاظ کہے گئے حضرت بستانی رحم اللہ پر تو حال تاری ہو گیا فوراً سوچنے لگے ہو نہ ہو اس سارے شہر میں میں ہی وہ ہوں جو جو گناگار ہوں میں ہی ہوں جس کی وجہ سے شاید دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے رحمت کی بارش رکی ہوئی ہے بس مجھے چاہیے کہ میں تو شہر چھوڑ کر چلا جاؤں بے نفسی کا عالم یہ ہے کہ اپنا سامان لیتے ہیں اور شہر چھوڑ رہے ہیں اور شہر سے نکل رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے دل پر القاع کرتا ہے کہ بھائی ہندوستانی ہم نے آپ کو ابدال کا رتبہ عطا کر دیا آپ نے ایسی بے نفسی کی اللہ رب العزت نے آپ کو عزتیں دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرما دی میرے بھائی ہماری زندگی میں بھی ہر قسم کے حالات آ سکتے ہیں اچھے اور برے حالات انسان کی زندگی پر ہر وقت آتے رہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم اب انسان کو چاہیے کہ ان دونوں حالات میں توازوں سے قائم لے اور اگر کوئی تعریفیں کرے تب بھی انسان ہی کرے اور اس کی باتوں میں مت آ جائے اور اپنے آپ کو ویسا نہ سمجھنے لگ جائے انسان اپنی حقیقت خوب اچھی طرح جانتا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ پیر صاحب ہوا میں نہیں اڑتے بلکہ ان کو مرید ہوا میں اڑاتے ہیں یعنی ان کو بیوقوف بناتے ہیں لوگ ایسی تعریفیں کرتے ہی رہتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ بھائی جناب ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے تو ضروری نہیں کہ ہمیں ہر وقت ون پوزیشن میں ہی رہنا بازی جیت کے دکھانا ہے ہم اپنا پورا زور لگا دیں چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے عبت کرنی پڑے طاقت کا استعمال کرنا پڑے جو کرنا پڑے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آرام سے انسان کہے کہ میں دوسروں کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں بیوی نے کوئی بات کہہ دی چلو بھائی اب سارے وقت میری بات مانتی ہے اب کچھ اس کی بات بھی مان لی جائے ماں باپ کی بات مان لی جائے اسی طرح اپنے اڑوس پڑوس کی بات مان لی جائے جب ہم یوں مان کر چلیں گے سب لوگ ہمارے سے محبت کرنے لگیں گے تو ہماری زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی کاش کہ ہمارا معاشرہ اس طرح خوبصورت بن جائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے والے بن جائیں اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ ساری اچھی اچھی باتیں جو اچھی اچھی خصوصیات ہیں یہ آپ ہماری شخصیت میں بھی ڈال دیجئے تاکہ ہم اچھی زندگی کو گزار سکیں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب انسان بن جائیں دعوانا اور تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں مراقبہ کرتے ہیں کہ انسان دن ہی دن میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اپنے رب کو اپنا بنا لو بھائی آنکھوں کو بند کر لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد کھو جائیں یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ علا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد میرے لا الہ إلا إلا الله لا إله الله مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بند منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس پیدم میں آخر ورد یوبا اے میرے لا الہ الا اللہ لا اللہ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب کر تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے جذب میں پلا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل حرجز دلنا میرا ایک آن رہے اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللہ اللہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو میرے بھائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہم تیری معافت چاہتے ہیں تیری محبت چاہتے ہیں اللہ اللہ ہم تجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں اللہ اللہ ہمارے لیے بننا بڑا مشکل اللہ تیرے لیے بنانا بڑا آسان پردیزار تو جانتا ہے ہم عاجز ہیں مسکین ہیں اللہ تو نے خود فرمایا ان تم الفقرا اللہ ہم منگتے محتاج ہیں اللہ تیرا در چھوڑ کے ہم کہا جائیں اللہ اللہ ہم تیرے در پہ جھکتے ہیں اللہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں اللہ اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے کرم فرما دیجیے ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے اللہ ہم ایمانی اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ ہم در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں دنیا کے آگ اٹھتے پھرتے ہیں مالک ہماری اصلاح فرما دیجیے مالک ہماری اصلاح کروا دیجیے اللہ اگر اسی وسمت میں اللہ موت آ گئی تو اللہ ہمارا کیا بنے گا اللہ قدر کی وحشت ہوگی اللہ اللہ بن کر لکھا بن کر لکیر کے سوالوں کو جواب کیسے دیں گے اللہ ہم نے تجھے اپنا بنایا ہی نہیں اللہ ہم نے تو طرف توجہ ہی نہیں کی اللہ اس غفلت میں ہم نے زندگی گزار دی اللہ فرما کروا دیجیے اللہ اللہ کے لیا تیرا ہے نا تو اللہ ہماری زبان پہ یہ الفاظ نکلے اللہ کیسا تالا دیں گے تو اس کے کھاتا تھا ساری زندگی اسی کا دیا ہوا تو نے استعمال کیا اور تجھے اس کا نام ہی نہیں آتا کیسا مدود ہے اللہ مہربانی فرما اللہ ہماری سیاحت کو حضرات میں تبدیل فرما اللہ کرم فرما اللہ ہم نے بڑی کی بڑے گناہ کیے اللہ آج ہم سچی پکی تعداد کرتے ہیں مالک تیرے آگے جھکتے ہیں اللہ اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ تیری مدد چاہیے اللہ مدد فرما اللہ اپنا بنا اللہ اپنا بنا اللہ فرما اللہ اللہ تجربہ چاہتا ہے اللہ پل بھر میں اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے اللہ رسمت کو دور کر دیتا ہے اے مالک موت سے پہلے پہلے اللہ تیاری توفیق عطا تحفیق ایمان کی حلالت بسی فرما اللہ عبادات کا لطف نصیب فرما بندے کو سرو نصیب فرما اے پروردگار ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں ذکر کو داری فرما پیارے اللہ کرم فرما پیارے اللہ کرم فرما اے اللہ اے اللہ اللہ رحمان فرما اے اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما اللہ علم نافع عطا فرما امن سہل عطا فرما اخلاص اور محبت نصیب فرما اللہ ہمارے تمام اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما اللہ ہمارے میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ اجلا نصیب فرما پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب بنا اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صاحب عطا فرما جو صاحب اولاد ہے اے اللہ ان کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی عطا فرما اللہ کے جعلی فطر عام ہو گئے ایمان کے لٹ جانے کا ڈر ہے اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے بچا اے اللہ کے پاؤ بعد اللہ دوری سے بچا up اللہ ہدایت کے بعد اللہ گمراہی سے محفوظ فرما پروردگار اپنا اپنا اپنا بنا بنا بنا اللہ اللہ اللہ ہمارے بڑوں کی بخشش فرما اللہ خصوصاً ہمارے والدین کرم فرما اللہ ان کی زندگی میں خیر عطا فرما اور اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبر ہو اللہ جنت کا باغ بنا اور اللہ جن کی بخشش فرما دی اللہ ان کو اعلیٰ درجات فرما اللہ اللہ ہمارے اساتذہ اللہ ہمارے مشاعر اللہ ان کے بھی بلند فرما اللہ اللہ جیسے انہوں نے ہم پر احسار فرمایا اللہ آپ بھی ان پر اللہ خیر فرما دیجیے مہربانیاں فرما دیجیے ہمارے نسل کی ایمان کی سایہ فرما لیجیے اللہ ایمان کے لٹر سے بچا لیجیے اللہ بری سنگت سے بچا لیجیے نیکوں کی سنگت عطا فرما دیجیے اللہ نیک بن کے اللہ رہنا نصیب فرما دیجیے اور نیکوں کے ساتھ اللہ کے دن اللہ ہمیں جمع فرما دیجئے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما اللہ ہمارے پاس ایک عمل بھی نہیں جو پیش کر سکے خالی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں اللہ نظام پر اللہ نام عمل تو کے قابل نہیں اللہ اللہ بس ستاری کا معاملہ فرما دے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے معاف فرما دیجئے کرم فرما اے اللہ اللہ حشر کے دن کو دل کا بہترین دن بنا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجئے آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی عطا فرما دیجئے کوئی سراد پہ کو ڈگمگانے سے بچا لیجئے جہنم کی آگ سے جہنم کی شرمندگی سے جہنم کی اللہ زندگی سے بچا لیجئے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں مالک جنت عطا فرما دیجئے اللہ ہم منگتے محتاج ہیں اللہ ہماری چھوٹی حاجتیں بڑی حاجتیں اللہ سب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجئے اللہ ہمارا حال تو ایسے بچے والا ہے جو اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں جانتا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کیا مانگنا چاہیے کیا نہ مانگنا چاہیے اللہ ہم سب کچھ اللہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں سب تیرے آگے ڈالتے ہیں اللہ ہم آج انکساری کرتے ہیں مولا اپنا بنا لیجیے مولا اپنا بنا لیجیے اللہ اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ ہی پورا فرما دیجیے دنیا کی ضرورتیں آخرت کی ضرورتیں اللہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اللہ سب ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے اللہ وہ ہمارے بہن بھائی دور سے بیٹھے جو پروگرام سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے اللہ ان کی بھی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہماری ان التجاؤں کو قبول دیجیے سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آل أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين